على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمه الله لن نصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها انتهى كلامه رحمه الله سب سے پہلے میں اسے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کی حمد و ثنا کبریائی تحریر پیش کرتا ہوں جس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی اس کے ہم پر بڑے فضل و کرم ہیں ان گنت لامحدود نعمتیں ہیں جس کا احاطہ ناممکن ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف میں وہ دو جملے ہم کلمات پیش کرتے ہیں جو اس کو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 دو ہزار سولہ عیسوی کلکتہ کے منیم شہر میں یہ پروگرام منعقد ہے جس کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے اور ایک موضوع مجھے دیا گیا ہے جس کی خبر آپ کو بھی دی گئی ہے مسلم معاشرے کی تباہی اسباب اور علاج اللہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں سنون بہتر آسان طریقے سے پیش کرنے کی توقع ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا مسلمان آمین یہ میری پہلی ملاقات ہے آپ لوگوں سے پہلی مرتبہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں یہ بات ہے کہ اللہ اخبار کو کہا کہ پب و کرم سے ہماری آواز اس سے پہلے آپ تک پہنچ گئی میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے توفیق مانتا ہوں محترم سامنی اللہ تبارک سے ہم ایسے دین کو ماننے والے لوگ ہیں جو اللہ اکبر وجہ سے اچھا نہیں اللہ نے بندوں پر ہڈیاں قائم کر دی آسمان سے کتاب کو نازل کیا جس میں خیر ہے ہدایت ہے رہنمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارا قبول فرمایا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کرنا کو ادا کر دیا یہ تو علیم آیا تھا اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے تھے لوگوں کی تربیت کرتے تھے لوگوں کو اللہ تعلیم پہنچا دیا اب امت کا یہ کام ہے کہ اللہ کے اس دین کو اپنا کر قبول کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں پیارے نبی صاحب کے حدیثوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں اس سے فرض اور مشتبہ سوسائٹی معاشرے کی ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے یہ ہم سب جانتے ہیں مخلوق میں اگر پیدا ہو تو خالق نے رانے بھی بتائی کہ کس طریقے سے کی کی ہے مسلم معاشرے کی تباہی مسلم معاشرہ تباہ کیوں ہوا کیا کیا کیا ہے ہے ہے کیسے کیسے اور اس اس کا کا علاج علاج دو دو حصے ہوگی ایک دیوار کے اسباب عوامل نمبر ہوگا یہ دونوں جاننا ضروری ہے یہی آج کا میرا موضوع آپ سے صرف یہ گزارش ہے سوچو جب تک کہ میری بات پوری ختم نہ ہو جائے یہ آپ سے گزارش ہے اور سے سننا تاکہ بات سمجھ میں آئے اور عمل کرنے کے لیے آسان آپ بہت سے سنیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور میں کل نہیں ہوں آپ کو دوبارہ سمجھا نہیں آدمی سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں کیوں کیونکہ وہ غور سے نہیں سنتا ہے سنتا ہے لیکن نہیں سنتا اللہ قرآن میں لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے ہیں یہ کیسے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں رہا رہا رہا رہا رہا ہے ہے ہے ہے ہے ہے تو وہ آپ آپ آپ کو سن سن لیکن میں اس کا دماغ ہو ہو دل سے آج سمجھنے کیا کیا ابھی نانی لہٰذا بہت ضروری سمجھنا اور سننا پر یہ میری اردو اردو جانتے ہیں اللہ بھی والے ماشاء لوگ ہیں ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز ہیں ہمارے سامنے ماشاء اللہ جس کا معلوم ہے کیوں تباہی آئی اور تباہی کس شکل میں آئی سواب کیا رہے اگر ہم غور کریں تو بگاڑ مطلب کچھ بڑی عقیدے کا بگاڑ منہج کا بگاڑ اور اخلاق کا بگاڑ معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کا خرابیاں کاشرے کیا عقیدے کا بگاڑ نمبر دو منہج کا بگاڑ نمبر تین اخلاق کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ اللہ نے تعلیم قرآن میں حقیقت اس سے ہٹ گئے اللہ نے توحید کا حکم دیا شرک میں مبتلا ہو گئے اللہ کہا اللہ کو دیا جانے لگا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بجائے جائیں گے دل چھوڑ گئے دل یہ عقیدے کا بگاڑ اللہ کہا تعلق نہیں دیا جانے لگا عبادت اللہ کا حق ہے اور اس سے پہلے ایمان میں کمی واقع ہوئی ایمان میں قوت مختلف نہیں رہی بگاڑ نہیں خرابی ہے سواری ایمان کو بھی ہونا چاہیے کیسے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے ویسے ایمان ہونا چاہیے لیکن ایمان میں کمی ہوئی اور ایمان کی کمی اور زیادتی ہے مخصوص سے ثابت ہوئی ایمان بڑھتا بھی نہیں بڑھتا بھی اور یہ صحیح عقیدہ اس کی دلی اخبار میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے سب کے اخبار میں موجود ہے ایمان میں کمی واقع ہوئی اللہ کا حق نہیں ادا کیا جائے گا چاہے گا کہا عبادت توحید اخلاص اخلاص کو لکھنؤ کے اللہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں میں نبی شخصوں کے ساتھ سوال تھا پیارے نبی علیہ السلام نے سوال کیا یا معاذ ما حق حق العباد العباد وما على الله اے معاذ رضی اللہ عنہ کیا کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ اللہ کا کا حق حق بندوں بندوں پر اور نے اپنے اوپر کیا کیا کیا رکھا ہے یہ تاکہ سمجھو ان کی کی پیرنٹس طرف ہو اور کو انہوں نے جواب دیا اللہ رسول اللہ بہتر ہماری بڑی خواہش ہوگی بڑی خوشی ہوگی کہ ہمیں مدینہ سے باہر مزدور گھر کی گاؤں والا آئے اور نبی سب سے سوالات کرے ہماری موجودگی ہو اور نبی سب جواب دیں اور کہیں دیں یہ ان کی ایک خواہش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال تھا انہوں نے کہا اللہ اس رسول احمد نے ہم سے کیوں اللہ کو تمہارے کو کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ مشکلوں کو بتاتا ہے وحی کے ذریعے تو نبی اسلام نے کیا جواب جو ہے کہ اس اس کی عبادت کا شریک نہ حق العباد على الله اللہ يعذب من لا يشرك به اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر جو اللہ حق نہیں سکتا اللہ نے بندوں کا حق اپنے اوپر رکھ لیا اور پھر دل غیر اللہ سے جڑ گئے دلوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو اللہ سے جوڑا حدیث آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو گیا قبرستان کی زیارت سے پہلے ہوگا اب میں تمہیں یہاں سے دیتا ہوں جاؤ قبرستان کی زیارت ہوگا اس لیے کہ اس سے آخر زیادہ جانتے ہیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ہوتا کیوں کیونکہ دل غیر اللہ سے جڑے ہوئے ان دلوں کو اللہ سے جوڑنا تھا ان دلوں کو اللہ سے سے تھا تھا اللہ وہ دل دل شروع میں اس ہوگا جب گئے کے بعد اجازت اب خطرہ نہیں نہیں رہا ڈر ہوا کہ یہ دل ادھر جائیں گے تعلق نہ ہوگا اس کا خوف ختم ہوا تو اس نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اللہ اللہ سے سے قلوب باللہ اللہ سے سے جڑے جڑے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اگر نہ تو بیمار ہو جاتا ہے اگر اللہ سے جڑ جائے تو اللہ کا بھی حق حق انسان ادا ادا کرتا کرتا ہے ہے اور مخلوق کا بھی بھی کے دل اپنی اپنی بیوی بیوی بیوی بچوں سے سے ہوتے ہیں ہیں ابن ابن تیمیہ تیمیہ رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ علیہ شیخ الاسلام فرماتے مت لڑکی کی بات نہیں ہو رہی دل دل دل حلال سے سے سے جڑ جائے تو کیا ہوگا ہوگا آدمی بیوی بیوی کو کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا جب جب ناراض اگر یہی انسان کا جس جوڑ جوڑت محبت محبت دل دل جوڑ لینا اگر یہ اللہ سے جڑ جائے گا تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیوی کو سمجھ رہے آپ دروازے میں جنم کے کھل گئے دوسرا فرض جنم کے دروازے کھل گئے جنم کے دروازے بند ہو گئے نا تو جنم کے دروازے رمضان میں کھلے ہوئے تھے عبادت کی رمضان سے عید کھلے میں گئے اگر اللہ دور بیٹھ کے آپ لیتے ہیں سیٹرڈے نائٹ سنڈے تو عید کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی لاتی تھا اور سوچا میں اللہ اللہ نہ ہوتا ہے کہ ہاں دل دل دل کر رہا ہوا ہے بس کیسے آدمی کہتے ہیں جس سے جاتا ہے آدمی اس چیز کے بارے میں سروس نہیں کرتا کسی کا سے بیوی کرتا ہے کسی کا سے کاروبار سمجھ جاتا ہے میں نے کہا دوستوں کسی کا سے کاروبار سمجھ جاتا ہے کسی کا دل جو ہے کیا بولتے ہیں دوستوں پاپولرٹی ایسے مشہور ہو جاؤں میں پاپولرٹی ایسے بڑھاؤں کلکتہ کھیت بلانے والا بمبئی بھوک مشہور ہونا کسی کو کرسی کی کرسی سے دلا بڑا ہونا کلکتہ میں اس کا بڑا بنوں میں اس کا بڑا بنوں کرسی کی بھوک اس اس اس کا کا کا کا دل دل دل دل دل لگا لگا لگا ہوا ہوا ہوا ہے ہے ہے ہے ہے مجھے کسی کسی کسی بھی کاروبار پراپرٹی سے سے سے سے سے اللہ اللہ اللہ نہیں یہ بگاڑ وجہ وجہ دور ہو گئے ہم نبی صلی علیہ وسلم کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ کا حدیث ماشاء سب جانتے ہیں آپ بہت مسئلہ پورا تصویر ہے اپنی اور آپ کے لیے نصیحت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لیے اللہ کے اشیاء سے کتنے قسم کے لوگوں کو خیال میں جائے گا سر ان میں سے وہ آدمی ہے نا جس کا دل منزل سے لگا ہوا کیوں یہ اللہ سے نہیں جوڑا قیامت کا اللہ کا خیر ہو مسجد سے نکلتا ہے تو پھر مسجد سے پھر کا مزہ ہو پھر کب نماز پڑھو پھر کب اللہ کی عبادت کرو اللہ کو سجدہ کرو اللہ کو رکو کرو پھر لگا ہوا ہے شریف کی طرح ہو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے مانا کرتا ہے اللہ کے لیے نماز کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے نہ سو ہے اس کے لیے احب فی اللہ وہ احب فی اللہ وہ احب فی اللہ وہ منع فی اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے تو اللہ کے لیے منع کرتا ہے تو اللہ کیوں وہ پہلا پرابلم جو مانسی ہے عقیدے عقیدوں کا دماغ اللہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے اسی لیے رمضان کے بعد کی حالت دیکھے لوگ رمضان میں جو حال تھا وہ شروعات میں نہیں ہے وہ جو کرام کا حال تھا پاکشا چھوڑا سب بہت اس کا کیا ہے یہ رمضان سے ہوا ہوگا انسان کیسا ہوگا وہ اللہ جو رمضان کا رب ہے شوال نہیں ہے وہ اللہ جس کی ہم نے رمضان میں عبادت کی کیا شوال اس کی عبادت ہے ہم پر فروغ نہیں ہے اللہ رمضان نے کرا ہے اگر پھر اللہ سے جڑے تھے تو رمضان میں بھی عبادت شوال میں بھی عبادت محرم میں بھی عبادت یہ مسئلہ ہے تو پرابلم جیسے عید کا چاند ہو رہا ہے مسجدوں سے دور عبادتوں سے دوری قرآن پڑھنا ختم ذکر کا ختم دعائیں ختم سچے بھی تو اس نے اللہ سے معافی مانگی کیسا ہونا چاہیے اللہ کے بعد ختم کیسے ہو گیا رہے اس کا مطلب سب جس بڑوں بس پانی بہ رہا ہے ہاتھ بھرو سب دعا کر رہے میں دعا دو سب پڑھ رہے ہیں وہی دعا مجھے پڑھ رہا ایک روٹین بنا کے روزانے کرنا میرے بھائی یہ عقیدے کا بگاڑ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے جہنم کی دنیا آخرت کی تباہی ہوتی ہے کا یہ کیا ہے یہ بھی تباہی ہے بہت بڑی کیا اپنے بندوں کے لیے منہج منہج قرآن اور حدیث کو کیسے اس پر ہماری پوری تقریر موجود ہے آپ سنیں سرف کے نام سے اسلام کو ہم کیسے سمجھے یا قرآن حدیث کو کیسے سمجھے پوری تفصیل یہاں صرف بات آگے اس لیے بتا دوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پابند کیا اپنے بندوں کو کہ قرآن حریف کو کیسی ماننا ہے جیسے صحابہ یہ بات کیا کر تفصیل منت کا مہین کیا ہے وہی راستہ قرآن ہے حدیث کیسے سمجھ گئی اپنے جواب سے نہیں اس ایک پرسنالٹی کو فکس کر لینا آپ جیسے سمجھیں گے ویسے سمجھیں گے آپ کے فالوورس ایک پرسن ایک انسان میں ایک صحابہ میں رات دیا یہ شاید کا یہ مطلب حدیث کا یہ مطلب پورے اس کے پیچھے جو ہے امت سے لگی ہوئی ان کو آپ نے بتایا بس آپ نے بولا نا چلیے مطلب یہی مطلب حدیث چلیے مطلب یہی مطلب نہیں اچھا ابا دادا ہمارے خاندان ہیں ہمارے بڑے ہیں لیکن ہم نسل ہے انہوں نے جیسے سمجھا اللہ کے عید کو قرآن کی آیتوں کو پیارے کنڈیشن کی حدیثوں کو ایسے ہم سمجھیں گے یہ منج ہوگا ہم دین پر ایسے چلیں گے جیسے ہمارے ابا دادا نے کیا ابا دادا جیسے چلے نہیں پھر کیا کرنا ایک اور چیز میجورٹی اکثر لوگ کیسے دین پر چل رہے ہیں اکثر لوگ دین کو کیسے سمجھ رہے ہیں اکثر لوگ آئسوں اور حدیثوں کو کیسے سمجھ رہے ہیں کیونکہ اکثر غلط نہیں ہو سکتے تھوڑے غلط ہو سکتے ہیں لوگ غلط ہو سکتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں ایک راستہ اور ایک فائدہ دوسرا ایک منہج ایک منہج اور اس کا فائدہ دوسرا اور اس کا نقصان ہر ہر ہر آدمی آدمی آدمی اللہ روزانہ اپنی نمازوں میں ایک دعا ہے عورت کی کی کی کی کی مرد جوان بچہ بچی آپ کو جو لگے وہ آپ کا سیدھا سیدھا راستے کا مطلب راستے بھی ہیں راستے اگر آپ کے پیڑے بھی ہوتے تو المستقیم کیوں ہیں اس کا مطلب جناب غلط بچے بھی ہے ہم کو کیا چاہیے کیا چاہیے سوال ہے سکون چاہیے اللہ سے دعا سر ناطے نمبر میں کوشش ہے مذہب صحابہ سوال ہے سوال ہے راستہ راستے تم بھی صحیح میں بھی صحیح ہمارا راستہ ملے ہمارا راستہ اچھا سیدھا راستہ کون سا ہمارے ابا اور دادا جو چلے وہ سیدھا راستہ اگر انہیں سورہ فاتح ختم ہو جائے تو مسئلہ سورہ ختم نہیں ہے دعا ختم نہیں ہوئی کہ ہمیں سرات مستقیم ہم نے مان لیا اللہ آپ کو سیدھا راستہ کا اور سیدھا راستہ کون تھا ہاؤ وی کین ڈیوائڈ ایسا مشکل جو اچھا لگ رہا ہے وہ سیدھا آتا ہے آپ کو جو اچھا لگ رہا آپ کو کو ایسے یہ یہ سیدھا سیدھا سیدھا جاؤ جاؤ یا کسی پرسنالٹی فکس کر رہے وہ ہمیں بتائیں کیا ہے اور ان کے پیچھے جو جو ہے ہے کرتے ہوئے ہم چلتے رہیں گے ایسا بھی یہاں لوگوں کے بارے میں بتایا ان لوگوں کا رابطہ مستقیم کی تفصیل ہو رہی ہے اللہ کو سیدھا راستہ چاہیے اس کے بعد چھوڑ دیا نہیں گیا جس منج کو چاہے سیدھا مرحلہ سمجھو خواہش کا جامعہ مرحجہ نہیں ایک منہج ہے ان لوگوں کا اچھا لوگ ہیں کوئی سروتل ندینہ ان لوگوں کی راہ لوگوں کا منہج علیکم جس پر خدا تیرا نام ہوا جس کا مطلب اللہ کا کون ہے وہ لوگ امام القرآن کی سب سے رکاوٹ ہو رہا تھا قرآن کی تفصیل قرآن سے ہوتی قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سمجھا دی یہاں پہ آپ کا وہ کون ہے بھائی دوسری آیت میں ذکر ہے الحمد اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا لوگ کون ہیں انبیاء انبیاء صدیقین صالحین اور ان ان کے کے راستے پر چلنے والے جاتے ہیں اللہ ان لوگوں کا کیا ہوگا الگ الگ جماعتوں میں پھر خوارج بھی آئے پھر پاپا کا مذہب چھوڑنے سے بگاڑ پیدا ہوا نا مذہب میں خوارج آئے جہمیا آئے ادریا آئے کسی نے تبدیل کا انکار کیا کسی نے احمد کو ایمان سے خارج کر دیا کسی نے جو ہے بغاوت کو کیا کیا کہتے ہیں اس کو بغاوت کے ذریعے بادشاہ ساری بادشاہوں کی اصلاح چاہ دی بغاوتوں کے ذریعے ظالم بادشاہوں کی اصلاح چاہیے ہٹانا کے ذریعے اطلاع چاہیے بولنا انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں مشرق مشرق تقریر کا احترام اللہ کے تعویل یا معاشرہ اصحابی کے نے آج میں انہیں صحابہ صحابہ کی کی کی کی چھوڑ دیا اس اس اس وجہ وجہ سے سے یہ یہ سب خرابیاں خرابیاں پیدا پیدا ہوں ہوں دنیا ہے رضی اللہ عنہ مجمعین خرج بغور کا پیدا ہے بغاوت کر رہے ہیں ایک کفر کا فتوا لگا پہلے اور خون کو حلال سمجھا نکالی سب کو کو کی کی کیا کیا کیا اور اور اس آج تک ہمیں داعش ہے ہے ہے خواہش بتاؤ یہ خروج کا ذہن کے کے من اسلام صحابہ کر سمپل بات کرتا ہوں سمجھدار ہو گئے آپ سمجھیے باتیں بہت ہیں بتانے کی سب سے پہلے جہاز کی شکل میں پیدا ہو گئے کس کے کے زمانے میں علی رضا زمانے میں آپ دیکھیے علی علی علی علی رضا رضا کے زمانے ہیں ہیں ہیں کی خلافت صحابی خلیفہ رسول رضا کے زمانے میں صحابہ تھے ہی نہیں نہیں عبداللہ عباس بن بن مالک عمر عاص صحابہ صحابہ ہیں ہیں علماء یا تمام صحابہ علماء وہ زیادہ دین کو سمجھتے تھے یا بات والے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ لوگ ایمان لائے وہ قرآن سنتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سمجھتے تھے وہ حدیث سنتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ مبارک تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھتے تھے کیوں وہ ان کو زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ وہ عربی تھے اہل زبان تھے ٹرانسلیشن نہیں ترجمہ نہیں عربی میں آئے ایک ہے ترجمہ میں لڑوں کی خبر ہو رہی ہے ایسے مسئلے سے وہاں حدیث عربی میں ہے کانسٹیٹیوشن انگریزی میں گورنمنٹ کیا گیا اردو میں میں کوئی اور نہیں ترجموں کا مسئلہ تھا وہاں پر پر اہل اہل زبان پہ پیور عربک لینگویج بولنے والے لوگ لوگ سمجھ آ رہی بات تنظیم آئے آئے تھے تھی اتری وہ so better better than than every Muslim after صحیح صحیح ہے کہ نہیں ان کا مانا پھر صحابہ صحابہ صحابہ صحابہ کی زندگی موجود کے کے کے دینا دینا چاہیے چاہیے تھا تھا علم بگاڑ کیسے شروع ہوا معاشرے لیے کر دیا قرآن کو اپنے ایمان سے سمجھنے لگے ان حکم حکم اللہ صرف جب تحقیق کا کا کا کا چلا وہاں پر مسئلہ ہوا تو کہا کہ حکم صرف صرف اللہ اللہ اللہ چلنا کسی اور اور فیصلہ فیصلہ نہیں نہیں نام تعبیریں کی کی کی عبداللہ بن عباس رضی عنہ نے سمجھائے سمجھے خوارج خوارج یہ وہی ہے جن کے بارے میں پیارے نبی محمد نے قرآن پڑھیں گے تم اپنے قرآن کو سے نماز پڑھیں گے تو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے کم جائیں روزہ رکھیں گے قرآن پڑھیں گے حضرت سے نیچے قرآن کا پر نہیں اترے گا دین کے ایسے سے جڑیں گے جیسے تیر شکار کو مار کر نکل جاتا ہے یا سامان سے نکلتا ہے پہلی تصویر شکار کو مارنے ایسے دین سے نہیں جڑے گا یہ بڑی خواہش ہے اور جنہوں نے صحابہ کے پاس رہ کر صحابہ کے علم لیا اور صحابہ کا منحج اختیار کیا وہ تابعی بن گئے بنے کے نہیں بنے تابعی کس کو کہتے ہیں جو صحابہ سے تابعی بن گئے اور یہ دور ہو گئے کیا ہو گئے خواہش ہو گئے منحج چھوٹ گئے یہ ہے پرابلم آج آئی ایس آئی ایس علما ہے کون ہے علما ہے نہیں امام وہ خالد خلافت قابل ہیں اس کے تعبیر قرآن کی تعبیر بدعت دنیا میں اسٹارٹ کرنے والے یہ جو غلط منحص ہے تعبیر یہ اسٹارٹ کرنے والے خواہش ہے صبح آج تک دیکھیے آیتوں کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں اس لیے مسلمان قرآن کی تعبیریں کرتے ہیں آیت پڑھتے ہیں یعنی کہ آیت کا انکار کرتے ہیں بولتے کہ ہم آیت کو نہیں مانتے بولتے نہیں آیت پڑھتے لیکن مطلب سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں وہ مومن کے طور جو اپنے وہ پسند کرتا ہے جب مسلمان بادشاہ کو کافر کہتے ہیں مسلمانوں کا کفر کے کپڑے لگاتے ہیں کفر کا کپڑا لگانے سے کیا ہوگا اس کو بہت کافی اب اس کو مارو کیا نہیں دہشت گرد کی خاص بربریت اسلام کی اجازت دیتا ہے قرآن حدیث میں اس کی دلیلیں ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ چیز اور ہم سب اس کی کھل کر کھل کر رہے ہیں رد کرتے ہیں رد ہمیشہ کرتے ہیں الحمد للہ رد کیا ہے ہندوستان میں سب سے پہلے رد ہے الحمد للہ قرآن اسلام نے الحمد للہ ذمہ داروں نے رد کیا اس کا نماز صبح پڑھنا شام میں میں پڑھنا قرآن دونوں کو صبح کا کا ایک عقیدے کا الگ الگ براہی کا بہت بڑی تباہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے صحابہ کا وہاں اللہ نے جس پر پابند کیا ہم لوگوں کو ہم کو چھوڑ دی اور سابق لوگوں نے بیماری اور روزگار اور لگی کر کے لڑو اور بس لگی کر چھوڑ ہم لوگوں میں نہیں پھر سیوا کرتے ہیں کہ مہاجر جو صحابہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ کیا بیان فرمایا تم میں سے میرے پاس جو زندگی گزار رہے وہ جن میں بڑا اثر دیکھیں گے ابھی سیوا ترجمہ کر رہا ہوں پہ مہو مہینے عشق جن کو پہلی فصل عليكم بي سنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين تنفقوا بها وعرضوا عليها في النوار وحياكم والمصدقاء بلا نبي صلى الله عليه وسلم رمايا میرے بعد دنیا میں اختلاف جو دوسری بلا رہی ہے وہ دن میں بڑا اختلاف دیکھ دیکھیں گے تو کیا کرنا اختلاف جب ہو دین میں میری سنت کو رسول استعمال کرنا میرے میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو جو ہدایت یافتہ دیکھ خلفاء ہیں ان کی اتباع کرو زندہ آدمی کتنے سے بچہ کی گارنٹی زندہ وہ چلے گئے دیکھ لو اللہ نے جس کے جس کو چنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے منس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے کا یہ نتیجہ یہ نقصان ہے کہ تاریخ جیسی یا دیگر باطل مناظر کا شکار ہو اس کے بعد تیسری چیز اگر آپ کی بگاڑ کیا مطلب کو کو کو کو دینا دینا دینا بندوں بندوں بندوں ان کے کے کے حقوق حقوق حقوق میں میں تفصیل ہے ہے میاں اس دوسرے ادا والدین ہیں کے حق بوڑھے مرد ہیں بوڑھی عورتیں ہیں جن کی زندگی جو ہے اسلام میں ایک عرصے سے رہی ہے بوڑھے ہو چکے ہیں ان کا احترام ان کی عزت اخلاقی اللہ کے نبی کا اللہ کے ادب میں یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان جن کی یا بات پک چکے ہیں اسلام ان کی عزت اور احترام یہ اللہ اللہ کی عزت اور احترام لیکن ہم اس میں ماں باپ کے اسلامیہ کیا ہے ٹھیک یہ اللہ کی اس سے ہٹ کے اس کے ابو جو ہے مال جو ہے حرام حرام طریقے سے کمانا گالی گلوچ ہم لوگوں کا حرام کمائی سے ہوگا اس کام نے برے سوال اسی طریقے سے گالی گہنا ہاں؟ اس سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی برے سوال نہیں مسلم معاشرے میں جو ہے کھانا چاہتا بچوں کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی یا بد اخلاقی یا بڑوں کا مسلمان بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہونا رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں کرنا علماء کا ادب اور احترام ختم ہو جانا بادشاہ کا حق اور ادب اور احترام ختم ہونا اور اسی طریقے سے رشتے داروں یا علماء علماء علم کی کی اس کے بہت سارے محسوس میں میں آئے یاد رہا ہے جو بڑوں کا ادب نہ نہ نہ کرے کرے کرے چھوٹوں رہنا اور ہمارے ہمارے عالم عالم کیا سب طرف کر رہے ہیں زنا لواطت حرام ہے اسلام میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں روزمرہ واٹس ایپ فیس بک موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اس کا مس یوز کتنے بچے کر رہے ہیں کتنی بچیاں کر رہے ہیں واٹس ایپ اخلاق گراوٹ ہے کیا فیس بک فرینڈس کون ہے فیس بک فرینڈ نام بدل بدل کے جو ہے بچیاں اور لڑکے اپنے نام بدل بدل کے فیس بک فرینڈس بنا رہے ہیں اور اس فرینڈس کے جو فرینڈس کے ساتھ جو تعلقات اتنے قائم ہیں میں اس کی گراوٹ نہیں کیا اس اس اس اس اس اس اس اس سے سے کتنے کتنے ہو رہا ہے ہے ہے رہے ہیں کتنی برباد رہی واٹس ایپ ایک اچھی چیز لیکن کا کا کا کا کا use use use use of اگر دن اللہ اللہ اللہ خوف ہوگا ہوگا ڈر تو استعمال نہیں کرے گا کو مس کیا بے حیائی حاشی کی اسلام نے ان چیزوں کو حرام دیا وہ ساری چیزیں نوجوان میں نظر آ رہی ہوں کیوں اپ ڈیٹ لائف لائف دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے بوڑھے ہو کے کے کے ہنس کر کر توبہ معافی مانگ لیں سارے ابھی شادی نہیں ہوئی شادی شادی سے پہلے کرو کے بعد دیکھیں گے عجیب عجیب عجیب عجیب کانسیپٹ ہے ہے ہے اخلاق اخلاق کی کی گراوٹ گراوٹ کو نے دیکھی بد کیا کیا بتاؤں ایک اور یہ یہ بڑا موضوع نہیں اس اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے حالات کو بگڑ کے سب کو معلوم ہے معاشرے کا حال نہیں کیا مسلم سوسائٹی کہیں بھی ہو کیا وہ کلکتہ میں ہو یا کلکتہ کے باہر شہر میں ہو مسلم معاشرہ کے سوال اخلاق عقیدہ میں بتا دیا میں نے بتا دیا اخلاق کو دیکھ کیا اخلاق ہے ہمارے مسلمان لڑکوں کے لڑکوں کے بچوں کے بڑوں کے چھوٹوں کے سمجھدار پڑھے لکھے ان پڑھ کو اخلاق کا ہم دیکھے اس بلا مثال اتنے بڑے اخلاق ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ نمبر ایک اللہ ختم ہو جاتا ہے کام میں آتی ہے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بدل سکتا تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے تکلیف کا جھوٹ جتا دو تقریب سے تقدیر سے کیسے جھوٹ ہیں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا خزر پور میں ایک بند پانی نہیں پڑا مدافع نے کہا جھوٹ بول گیا اب ایک چیز نہیں ہوئی ہے اس نے کہا کہ ہوئی ہے آپ کے ابا آ آپ کے ابا آپ کو بلا رہے ہوگا رہا جنسدی بہت آ رہے جی کے ابا آپ بلائے رقم نہیں بلایا جھوٹ بول دیا اور ایک دو مثال ہے اور ٹین سن رہی ممی جی کو فون آیا ممی جی کو فون آیا آنٹی محمد اور مساج سے مذاق کرو تو حدیث ہے مذاق کیا مذاق کرو مذاق کرنا آرام نہیں ہوتا کوئی بھی چیز ہونا نہیں ہونا مقدر میں ہے یا نہیں ہے پھر تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہر چیز کیا ہوگی کیسے ہوگی کب ہوگی ہے تقدیر اور تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کے ایسے موجود ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو تقدیر میں کیا اور صحیح مسلم کی وہ حدیث حدیث شیخ میں حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ حقیقت اللہ مقام خلائق اور اس خندیر میں آئے یقین اللہ تبارک نے آسمان زمین کی کی پیدائش پچاس ہزار سال پہلے ساری مخلوق لی ہے ہے ہے نا ہمارا ایمان تو تو ایک چیز چیز مقدر وہ وہ ہوگی تقدیر میں یا اچھا یا پورا ہے نا اب جھوٹ میں کیا ہوتا ہے ایک ایسی چیز بتائی جا رہی تو نہ مقدر تھی نہ ہوئی کوچیلا میں بارش ہوئی ہو رہا ہے خزر پور میں بارش ہوئی مقدر تقدیر نے آج صبح خزر پور میں بارش نہیں کی نہیں ہوئی آپ آ کے چھوڑ گئے کہ خزر پور میں بارش ہوئی یہ چھوٹ کا تعلق ایمان تقدیر پر ہے نا تو کیسے بولے آپ اسی لیے جھوٹ کی مدیمہ آئی ہے قرآن حدیث میں کتنی حدیثیں ہیں جھوٹ کے بتایا جائے اور جھوٹ کو بڑا گنا بتایا گیا وہ ہمیں کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ اخلاق کی گراوٹ روز اللہ سے ظاہر جھوٹ پرسیان فحاشی بے ہے بے پردگی لڑکیوں کا اچھی کا وہ موقع ہاں ہو گیا کپڑوں میں فحاشی دیکھی چھوٹے چھوٹے کپڑے تن کپڑے ایسے کپڑے جس میں جو ہے سونا ڈھکے لباس کس لیے اتارا گیا ہے یواری ہوا لباس اس کا ہونا چاہیے کپڑا جسم کو ڈھانکے اس کو بولتے کپڑا کپڑے پہن کر بھی ننگے ہونے والوں کے بارے میں جہنمی عورتوں کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو ہے بیان کیا کہ جہنمی عورتوں کا بہت بیان کیا ہے کافیہ آریا فائدہ کو ملا ننگے بدل کپڑا پہن کر بھی ننگے ہونے والے کیوں یا پسند کپڑا پہنا جس سے جسم کے پاس آئے ہو یا ایسا بھاری کپڑا پہننا پہن رہی ہے لیکن باڈی کے پاس اس سے باہر ہو رہے ہیں اس کے اندر یا اللہ کی گراوٹ کا اس کے اس سے معاشرے میں تباہی اچھا کیا ہے اس کا کیوں اتنے خراب خطاب خراب ہو چکے ہیں گالی بات بات پر گالی جھوٹ گالی جھول کوئی حاشی فلم گانے کو گلی گلی سب دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہونا سب دیکھو یا ایک دیکھو حرام ہی حرام فلمیں حرام نہیں ہے گانا بجانا کچھ حرام نہیں ہے مسجدیں محسوس نہیں رہی بڑا سے محمود پہلے تو مسجدیں تو محسوس تھی نا پہلے اب تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی اس بلا سے نماز میں گانا بدلا ہے کون نماز میں اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور شیر میں گانا بدلا ہے اور بس وقتی کا یہ عالم ہے ہٹا کے بندی نہیں کرنا اس کو نماز میں حرکت نہیں کرنا ہٹ کر کے تو نماز کو ہٹایا کیا ہے اخلاق میں گزرا دیں گی کیا ہے اس کی وجہ ریزن کیا ہے اگر ہم غور کریں اگر ہم دیکھیں اس کے اخلاق سب سے بڑی بڑا سبب یا سب سے بڑی وجہ ہے تقوی اللہ کا ختم ہونا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ختم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ساری اخلاقی دیگر خرابی ہمارے اس کے معاشرے میں تباہی مچا رہی ہے اللہ کا ڈر ختم ہم روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہر سال پڑھتے ہیں لعلكم تتقون میں میں میں میں میں گالی کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا نہیں نہیں نہیں پچیس سے سے پانی کوئی بھی چیز کھانے اس کرتا روزہ جاتا کے علاوہ جھوٹ روزے روزے روزے میں میں میں گالی دیتا چیزیں دیکھتا سنتا کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے تقوا نہیں ہونے کی وجہ سے کہ روزے میں حلق کے نیچے ڈالنا کوئی بھی چیز ہاں حلق سے کوئی بھی چیز نکالنا چاہے سمجھے اندر نہیں جانا کچھ بھی باہر کچھ بھی بات تمام گالی دور دیبرس آرام مطلب منہ مطلب سے اندر ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا گالی دے تو کھانا کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا گالی دے تو یا جو پہلا تربیت ہو ہو رہی ہے ہے معاشرہ ٹھیک رہا ایک ایک روٹین عادت دیکھیے گاڑی چلانے والے کو معلوم ہے عادت بنے تو عادت رمضان کے روزے عادت بنا لیے عبادت نہیں رمضان کے روزے عادت نہیں ہے عبادت نہیں اخلاق ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ تقوا ختم ہو چکا ہے اللہ کا ڈر اور میں کہتا ہوں سر دیکھیے جو سوال اخلاق عقیدے سے ہے اللہ کے اسماء سماعت پر ہمارا ایمان ہے نہیں ہے نا کیا ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے جی ہاں کیا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے جی ہاں کیا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جی ہاں جس بندے کو جس بندی کو جس مسلمان بند کو عورت کے خلاف معلوم ہو جائے یقینی طور پر میرا رب اشفر السلی مجھے سن رہا ہے میرا رب اشفر السلی مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب اشفر السلی میں ہر چیز کو جانتا ہے کیا وہ جھوٹ بولے گا تو دے گا حرام چیز کرے گا جس سے اللہ ہوتا ہے ایمان میں گڑبڑ تو عمل صالح عمل صالح نہیں ہوتا ہے عمل صالح ہوتا ہے صحیح عمل ہوتا ہے جس کو ایمان کے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کرے گا ایسے کام جس سے اللہ رب ہو وہ کرے گا ایسے کام جس سے اللہ غصہ ہو جس کو یہ معلوم ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے وہ کچھ چلانا کرے گا غلط بات ہے کون پر کون سے واٹس ایپ کیری کرے گا غلط جس کو معلوم ہے رب مجھے لے رہا ہے پپا نہیں لے رہے امی نہیں لے رہے بہت سی لے رہے شوہر نہیں لے رہے بیوی نہیں لے رہے بچوں کو بھی نہیں معلوم جس کو معلوم ہے اس کا رب اشور اس کا بھی اس کو لے رہا ہے وہ حرام فیس بک پر اب وہ تو پر چیٹنگ ہو گئی فیس بک پر گڑبڑ کرے گا جس کو یقین ہے اس کا اخلاقی نگاہ کہاں سے آ گیا ہائی الیکٹرانک کا غلط استعمال الیکٹرانک میڈیا کا غلط استعمال یا چیزوں کا غلط استعمال وسائل ذرائع جو اچھے کاموں کے لیے یوز کیے جانے چاہیے نہیں ہو رہے ہیں خراب کاموں کے یوز ہو رہے ہیں ہماری کوشش ہوں گی ہماچل میں کتنا بڑا ہے کیا واٹس ایپ کا بلا ہر دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ایک دو دوستوں کا مسئلہ لے کر پورے گروپ میں ڈال کر اخلاق کی وہ حال اخلاق کا وہ حال ہوتا ہے کہ دیکھیں تو پریشانی ہو رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے کو لے کر لوگ بناتے ہیں بنانے بنانے کا ہے ہے ہے ہے ہے ان کی چیزوں صحیح صحیح غلط غلط اب چل چل چل چل رہا رہا رہا صبح شام واٹس واٹس ایپ ایپ نفرتیں دشمنیاں عداوتیں حسد یعنی گویا یہ گیا والا اس اس لیے بنایا میں خوب لڑ لینا لڑنے کا مرکز اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ جذبہ ہے علمی ہمارا کچھ علم علم نہیں ہونے کی وجہ سے شرک ہوا جہارت سے شرک ہو کر ہمارا آپ دیکھیں شرک کے اسباب فکروں کے اسباب علماء جب ذکر کرتے ہیں علماء کتابوں میں لکھتے ہیں اس میں بڑا ریزن لکھتے ہیں الجہل بالدین دین سے ناواقف اللہ نے جو دین اتارا اس کا علم نہیں ہے وہ چار پانچ مسئلے معلوم ہے وہ الگ ہے بڑی جی بڑی بیٹھ کر رہتا کیسے ہے ہے ہے ہے وہ وہ وہ وہ لوگ صحیح صحیح خلافت چیزوں سے ٹوٹ رہا ایسا کا مطلب کرو اللہ ایک منہ ختم ہو گیا ان کا عقیدہ ختم ہو گیا میں چلے گئے بڑا سب سے بڑا شہد شہادت کی برائی ہوتی نبی سب سے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے نکالے گا نہیں علما کو موت دے کر اللہ تعالیٰ مطلب پرانا کی سو کتابیں ختم ہو جائے مطلب سے لینا چاہیے بک سے کتاب ہوتی ہے موت دے کر اللہ تعالیٰ علم کو ختم کر لے گا مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے پاس سے کافی چالیس سوال لے کر آیا کتنے فورٹی چالیس مالک رحمت اللہ علیہ اس میں سے تقریباً چار سوالات کے یا چھ سوالات کے جواب باقی سب نے کہا لا جڑی جی، مجھے نہیں معلوم یہ ہوتے ہیں اس نے کہا میں اسی دور سے آپ کے پاس آیا آپ کو نہیں معلوم بولے اور نہیں معلوم جاؤ باہر جاؤ پوری مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ امام مالک کہتے ہیں نہیں معلوم ابلا بیمار ہو ایک بیٹھے رسول کسی نے سوال کیا شاگردے اپنا سب نیچے کیا یاد کرنے لگے تو شاگرد کسی نے سوال ہی سنے ہوں گے یہ آپ سے کچھ پوچھ رہے جواب دیجیے ہم یاد کر رہے ہوں اگر معلوم ہوگا تو ہم جواب دیں گے اگر معلوم نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے تو کیا سمجھتے ہو ہم جو جواب دیں گے کہ قیامت کے لیے اللہ اس پر فراہم کرے گا یہ سمجھ کے لیے میں سب ہوا تو شہادت عالم جو ہے علم سے بات کرتا ہے علم نہیں ہے تو اللہ عالم ہوتا ہے یہ بولنا چاہتا شہادت جہاز ایسے بھی ہو سکتا جہاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا علماء کو ختم اللہ تعالیٰ جب کر دے گا یعنی موت ہو جائے گی علم رشا آئے گا دنیا سے تو چاہ کر رہے ہیں چاہے لوگ سوالات کی جائیں گے وہ لوگ بغیر کے فتوا دیں گے جب بغیر دن کے فتوا ہوگا تو وہ خطرناک اور سارا تباہی کر چکی ایک خود کی گمراہی اور دوسری اور خود بھی بھٹکیں گے دوسروں کو بھی بھٹ گے اس سے معلوم ہوا علم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا ہوا ہمیشہ سے نقصان مسلم معاشرے کی کا کا کا کا کا کا پورا سب شروع سے سے سے لے کر آپ دیکھیے چاہے چاہے کی کی کی کی کی دوائی دوائی دوائی ہو ہو ہو ہو ہو ہو منج اخلاق اخلاق ایج وہ اسلام علم علم علم علم علم روحیت روحیت یا اللہ اللہ اللہ اس اس کے کے کے دین ہے ہے اصول کمی شہادت شہادت بڑا سبب تمام فائدہ ہو گیا شہادت جو ہے کی کی ہی ہے ہے ہے ہے میں کیا وہ وہ لوگ لوگ جو علم علم علم علم حاصل حاصل کرتے ہیں ہیں ہو سکتے علی رضی اللہ رہتا کو حفاظت حفاظت کرنی پڑتی تمہاری بیان فرماتے جب اتنا شروع ہوتا ہے تو علم والا پہچان لیتا ہے اور جب اتنا اپنا کام کر کے چلا جاتا جاتا ہے ہے ہے ہے ختم ہو تو جاہل پہچان لیتا جہاں جہاں ہمیشہ ہوتا کس سے تعبیر کیا گیا اندھیرا is equal to یہ بھی ضروری اپنی ہاتھ سے جہاد کو دور نہیں کیا یہ سب سے بڑا ہے عقیدے کو تمہارا ہاں ان کی وجہ سے نہ سنتا سیڑھی پر سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جاتے ارے بہت سی بات ہے پھر ان کے بغیر چلے جاتے تم بنے گا انہوں نے اور سب کو تم بنے گا انہوں نے بنے گا کہ جلدی سنتا نہیں نیک خرید رہا تھا اللہ کے بنے گا نیک خرید رہا تھا پھر انہوں نے چلو نیک کے ذریعے سیڑھی چھت بوڑی کنواں ویل نہیں سیکھا توحید لا لا لا اللہ کام کہتے اللہ سنتا ہے اللہ جانتا ہے نہیں معلوم مطلب کی چیزیں سیکھ لیا تھا پود گاڑی فلاں فلاں چلیے اس کی ضروری چیزیں جس کی اہمیت ہے ایسے کیسے ڈالنا بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا کیسے نکالنا مطلب کی چیزیں دین نہیں سیکھا چاہے دین پتا نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے لیکن دین کے بارے میں سب کچھ حل چاہے جس کی وجہ سے جو ہے قومیں تمام ہو چکی ہیں بگڑتے کیوں آتا ہے تو گوگل نہیں علماء کو سننے والا علماء اہل علم کو سننے والا تینوں میں سے ایک بنو یا تو عالم بنو پھر میں عالم کا منصوبہ اپنا دیکھو طالب علم بنو پھر عالم علم پر صحبت کرو روشنی ان کے پاس نور ہے ان کے پاس دین جانتے ہیں خواہش اس لیے پتا ہے صحابہ علماء سے دور ہے وہ تو صحابہ علماء کی صحبت کرے وہ کیا بنے تابعی والی ہے بڑی مثال ہے اللہ چاہتے مت کرو نہ تم عالم ہو نہ تم طالب علم ہو نہ تم علماء کی صحبت ہے کوئی پرواز خاتون ہوگی خود دشمن ہلاک کر رہی ہے اور اس کی چار کیا ہوگی پہلے علماء کو بدنام کرنا ہے چار رہی ہے دشمن علم سے دور کرنا علم سے دور کرنے کے لیے کیا کرنا اس کو اس کے دین سے دور کرنے کے لیے کیا کرنا اس کی لائف کو بھی کرنا دکھا اس کیا ہے بھائی قرآن کو شدید سے پڑھے سے ایسی جہال تو اپنی کام کی جہاز کو دور کرنے کا ٹائم نہیں ہے کم سے کم حدیث شبری تو علم لے لو اسلام کے پانچ ارکان ایمان کے چھ ارکان احسان کا مطلب تو سمجھ لو جو دین کے تین مراکز ہے اسلام ایمان احسان تو اس صحیح شریف میں اس نے بیان کرا ہے جس کے معمول سے احمد اللہ نے روایت کیا ہے اتنا تو پڑھ لو اتنا تو سمجھ لو کہ بیسک معلوم ہو جائے بنیادی خارش تو ہو جائے اسلام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا علم تو حاصل ہو جائے یہ علاج کیا ہے سوال کا اس سوائے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے عزت اپنے ساتھ سے جہاد کو دور کرنا ہے اور ہماری صحبت میں رہنا ہے اور ہماری صحبت تھا کہ وہ ہمیں بتائیں سلق تعلیم کے رہتے ہیں اور ستاروں کے بارے میں سلق کا قول اور ایسے کہہ رہا ہوں میں ستاروں کے بارے میں جس سے لوگوں کو روشنی رکھتی ہے رہنمائی رہنمائی ہوتی ہے اور بھی ان کی اکثر ضرور کر سکتے ستارے کا فائدہ قرآن کیا علماء کی مثال علماء کی بات علماء افغانین حق کے علماء ہم کو پہلے ایمان سکھایا گیا اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھا ہمارا ایمان اور بڑھ گیا پہلے ایمان اور عقیدے کی تعلیم دی گئی اس کے بعد قرآن پڑھانا سکھایا گیا قرآن پڑھنے قرآن کی تعلیم اس کا نتیجہ کیا ہوا پہلے عقیدہ پھر قرآن نتیجہ کیا نکلا عقیدہ سیکھے قرآن پڑھے عقیدہ کیا ہو گیا اور پڑھ گیا اور مضبوط ہو گیا تو اس کے لیے اس کی اسلامی تربیت ضروری ہے اور اسلامی تربیت کے لیے خود خود خود کی اپنی تربیت پہلے کرنا ضروری ہے کیونکہ عربی میں مشہور جملہ ہے آپ کو دوشی لائی ہوگی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا لے گا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابا کو خود نہیں معلوم اسلام کو پر بیٹھے کو کیسے اسلام بنائے گا اما جی کو خود نہیں معلوم اسلام کو اما جی بیٹی کو گھر بچوں کو کیسے اسلام بنائے گا اس کو سمجھنا ہے بہت بڑا ریزن جس کی وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جہنم سے بچنے کے لیے وہ بہت ہی صحیح عقیدہ توحید ہوگی جہنم سے بچنے کے لیے مدد ضروری ہے جہنم سے بچنے کے لیے اخلاق ضروری ہے یہ چیزیں ہمیں جہنم سے بچائیں اس کے لیے ذکر کرنی ہے اپنی اور اپنی اولاد کیا ہے ماحول خود سب خود بھی دیکھتے بچوں کو بڑھا کے دکھاتے وہ چیزیں دکھا دے سنیے میری بات لے آپ وہ ایسی ایسی چیزیں ہم دکھا رہے بچوں کو جس سے بچوں کے عقیدے تباہ ہو رہے ہیں ایک تو اصل صحیح عقیدہ نہیں مل رہا ہے میں گھر میں مل رہا ہوں اسکول میں مل رہا ہوں محلے میں مل رہا ہوں پھر ایک اصل چیز جو دینی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے اس کو جو خدا ہے اور الٹا جو ہے خراب ہوتا ان کو دی جا رہی ہے عقیدے ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ کے نو بجے سے دس بجے تک کھانا کرا دو اس میں یا سنڈے کو یا منڈے کو یا ویکلی یا ڈیلی پتا نہیں کیا کیا قسم کے ہو رہے ہو دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ کر پورا سوا تعلق کیسے ایمان کیسے کبھی ہوگا ستر ماؤں کی نئی ننی رحمت کے بہت اللہ نے ستر سے زیادہ رحم یہ کہاں ہے اللہ اس سے زیادہ رحم کر رہا لیکن ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے نہ ڈرے اور صرف رحمت کی امید کریں مرشیہ کا ہے تو رجا ایمان کیا ہے بھائی ایمان کیا ہے اللہ کے پکڑ اللہ کے حساب سے ڈرنا بھی اللہ کی ذات سے رحمت کی امید بھی کرنا یہ بھی رہنا یہ بھی رہنا خالی اور خواہش کا پیلا ہے اللہ سے ڈرنا کو امید سے ڈرنا اور آرام کام چھوڑنا نیک عمل کرنا اور امید رکھنا لگتا یہ ہے ایمان ایسی طرح تو یہ اہم ہے مسئلہ کہ ہم اپنی اولاد کو اور یہ مسلم معاشرے کو تعلیم سے بچانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو عوام شور دوسری اہم چیز ہے وہ ہے صحیح تربیت کرنا اگر آپ ماں باپ ہیں آپ تربیت کی اگر آپ ٹیچر ہیں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو بچوں کو دین خلاف سکھائیں ان کو بتائیے کہ صحیح چیز کیا ہے ان کو بتائیے کہ جھول غلط ہے ان کو بتائیے کہ حرام شریف کیا ہے تاکہ بچوں کی دین تربیت ہو سکے یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ تیسری چیز دعائیں اللہ کو دعا کرنا بارش ہو رہی ہے تو دعا ہوتی ہے تو عمر ہوتی ہے دعا دعاؤں کی اہمیت آئی ہے لہٰذا ہم دعا کریں عقیدے کی مختلف کے لیے ایمان کی قوت کے لیے منہج کی سلامتی کے لیے اور اخلاق کے سدھرنے کے لیے اللہ دعائیں کریں گے تو اللہ کا دعا قبول کرے گا اور ان ہم صحیح عقیدے پر ہوں گے صحیح منج پر بھی ہوں گے اور اللہ ہمارے یہ وہ علاج ہے جو اگر ہم کریں گے تو پھر مرض دور ہو سکتا ہے اگر ہم نے علاج چھوڑ دیا بیماری جانتے ہیں اسباب بھی لیکن علاج نہیں ہے نہ علم حاصل کر رہے کی صحبت ہے نہ تربیت صحیح ہو رہی ہے نہ اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں تو پھر کیا ہو رہے ہیں یہ سب کل ختم کر کے رہے میں نے کہا شروع میں جس میں اللہ کو نے فرمایا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے ہم چاہتے ہیں کہ حالت ہماری ٹھیک ہو ہم نومان سکون و شانتی کی زندگی بلائیں ہم نومان دنیا اور آخرت میں مزے کے بعد خبر میں بھی ملے اس کے لیے اپنی حالتوں کو بدلنا ضروری ہم اپنی حالت بدلیں گے ہم اللہ سے دور ہو گئے اللہ کے قریب آئے علم حاصل کریں اللہ کا اللہ بولے بولے اور علماء کا علماء بولے بڑوں کا خرید تو صاحب دیں جس کو حیدر کہتے ہیں رحمۃ اللہ کی بات پر اپنی بات کو میں ختم کر دوں عبیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک آدمی جب میں گزر گیا ان کے مشرق سے ایک آدمی تھا بولا ہو عبیر رحمۃ اللہ بیان کرواتے ہیں کہ تم کتنے سال سے ہو چکے ہو زندگی کے کتنے برس گزر گئے تو انہوں نے کہا ساٹھ برس میں گزر چکے ہیں میں سکسٹی کراس میں کیا انہوں نے کہا کہ کیا مطلب اس کا پوچھا تو خدا رحمت اللہ علیہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں ان اللہ علیہ رضی کو اردو ترجمہ کیا ہے بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو بیان کرنا انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے دعا کا ان اللہ علیہ ان ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں یعنی اس نے پیدا کیا ہے وہی ہمارا مالک خالی اور سب لوٹ کر کھانے اللہ پیدا کیا جس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے کر عبد کامت اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کو پہلے پہلے لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جانے والا اور جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے پوچھنے والا ہے اور جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اس سے سوال کرنے والا ہے وہ آج ہی جواب تیار کر کے لے جائے یہ سن کر شاگردوں نے کہا کہ کوئی راستہ بتائیں جواب کی تیاری کے لیے کیوں پر لگنا کر چاہ آپ ہاں، کی زندگی جو بچی ہوئی ہے نا اس کو اچھے کاموں میں لگا دو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ماضی پاس کے دعاؤں کو معاف کر دے اللہ نے قرآن میں بڑھایا کہ حضرات اعتراض ہو گیا اچھے زندگی میں دیکھ کے گناہوں کو بڑھا دیں یعنی جو گزر گیا ٹھیک ہے غلط تربیت کیے علم میں حاصل کیے پاس میں برحق ہاں، بگڑ گیا اب تو باقی زندگی تو سدھر لو سدھار لو یہ مطلب مجھے کہہ رہے جو گیا گیا ہم تو واپس نہیں لا سکتے اب کیا کرنا جو بچی زندگی ہے نا ابھی موت نہیں آئی ہے اس میں جو ہے ایمان حاصل کر لو عقیدہ ٹھیک کر لو منہ ٹھیک کر لو اخلاق کو ٹھیک کر لو تو ماضی کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے کیوں کہ اللہ نے قرآن کرے نیکیاں گناہوں کو ملا اللہ سے میری دعا کافی وقت میں نام کریں گے اور ایسے ہم اپنے فکر ہو گئے کیونکہ وہ سوالات کی مجلس ہے کچھ سوالات آپ ہوں گے ان شاء اللہ ہو گے پہلا آخر میں میری دعا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سلام اللہ علیہ قیامت تک کی اصلاح کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے اگر اس طریقے سے فلاحی کو بچانے کا بگاڑ کو سدھارنے کا اگر ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے اپنی قوم کی اپنی اولاد کی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اسلام نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت قائم رکھے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں حالات کو بہتر بنائے دنیا میں امن و سکون ختم ہو چکا ہے ختم ختم ہو رہا ہے ہے جو امن و سکون کو کرنے کی کوشش کر اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ شانتی کو کو امن اور سکون بات اللہ تعالیٰ پھیلانے والوں کو سزا دینے والا ہے ہے معاملہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بگاڑ نہ ہو تباہی پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ تیرے ہوا ہے ہمارے اس ملک میں امن اور شانتی کو واقع رکھا اور میں نے دوسری جگہ بھی بولا ہے ہم اس ملک میں کسی بھی قسم کی بدمنی کو شانتی کو بگاڑنے والوں یا بدمنی پھیلانے والوں دہشت گردی پھیلانے والوں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے سوچ میں پرواز نہیں پھیلائے شانتی کو ختم کرے ہم چاہتے شانتی سے رہے سب سارے لوگ اپنے اپنے حقوق حاصل کریں ہم بھی چھیے آپ بھی چھیے چاہے وہ سکون کی زندگی گزاریں اللہ کی عبادت کرتے ہیں سکون کی زندگی ہماری ہو ہم اس چیز کو چاہتے ہیں اللہ کی روح آئی اللہ تعالیٰ امن امان کی زندگی نصیب کر رہے شانتی کو واقعہ پیس کو لائے دنیا اور آخرت میں ہمارا ہماری ہو اللہ تعالیٰ شکر کر السلام علیکم و رحمۃ اللہ اور نظام دو قسم کا ہوتا ہے ایک احتجاجی نظام ایک عمل کا نظام احتجاجی نظام ظاہر کرنا اسلام کو کچھ پانا اور یہی وہ نظام ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن بیان ہو رہا ہے قرآن سے نقاب الدر کے اصل میں نقاب منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں اسلام ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے سے کہتے ہیں ہیں ہم ہم تم تم ملتے ایمان لائے اور پھر لوگوں کے لگے نہیں تو یہ ہے یہاں ایک ہوتا ہے عمل کا رفاق سے جھوٹ عمل کے کے میں کی موجود ہے ہے ہے کہ جو آیت مناسب طرح تین چیزوں چار بات یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جن کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں ان کی جنت صحابی اشر و بشرا میں سے ہیں اور بھی فضیلت ان کو جاتا تھا کہ کہیں میرے اندر نکال نہ آ جائے یہ الخوف جو ہے ایمان کی تو انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ منافقوں کے جنان اور اسمنٹ میں ذکر کے میرا نام بولی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بتاؤں گا انہوں نے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہے خلیفہ میں تمہیں عورت دیتا ہوں بتاؤ میرا نام ہے یا نہیں کی مجنوب وہ بنی کہ اللہ عبد الرحمان اللہ مجھ کو اور میری میری میری اولاد اولاد اولاد اولاد کو کو کو کو بت بت بت پرستی پرستی پرستی سے سے سے سے بچا بچا بچا مجھ اور اور علماء علماء لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کے بعد کون گارنٹی کر سکتا ہے ہے اپنے لیے لیے لیے اپنی دعا کی کہ اللہ مجھے اسی نے چیپٹر مانگا الخوف ڈرنا یہ یعنی نہیں کہ نہیں ہم نے نفاق خرابی ہے ڈر ڈر ہوگا تو آدمی بچے گا اگر ڈر نہیں ہوگا تو آدمی بچ نہیں سکتا لیے ڈرنا ڈرنا ضروری ضروری ہے ہے ابراہیم علیہ السلام اسلام جنہوں نے مرکز توحید کو قائم کیا وہ ڈر گئے اور اللہ اللہ اللہ اللہ سے سے سے دعا دعا دعا کی کی ہمارے نبی محمد صلی علیہ وسلم نہیں ہے ہے جو کے بچنے لیے ڈر نے عالم جان شرک کرو کہ فراہم میں آتا ہوں پہنچ جانے میں غلطی سے مجھے ہو جائے ایسا مجھ کو معاف کر دیں یہ سب گھر کا نتیجہ ہوتا ہے تو یہی مطلب ہے اس کا شادی کرنے کے لیے لڑکی نہیں لڑکے لڑکی لڑکا لڑکی لڑکی شادی دونوں کے شادی کرنے کے لیے ایک لڑکی میں کیا کوالٹیز ہونا چاہیے اچھا وہ اور بھی سوال آتے ہیں اسلام میں سنت طریقے سے شادی سنت طریقے سے شادی کیسے ہونی چاہیے کیا کیا گنہگار کے عمال قبول ہوتے ہیں سوال لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے غلط تحرش ہونا ضروری ہے جناب سے بچنے کے لیے رکاوٹ جاب شادی کر اکثر شادی کے مسئلے مطلب نکلے اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی کام کو آسان سے تو جیسے سوالات ہیں تھوڑا سا اس کا نظر آپ کو شادی میں لڑکی لڑکی میں کیا پڑھنی ہونی چاہیے جانتے ہیں جس اچھے ہیں چوتھی چیز جس کے لے کر شادی کی یادیں ہوتی ہے اس کو دیکھنے والے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عمر کو وہ ہے دینداری کیونکہ دینداری اصل خوبصورتی یہ چیز دیکھ شادی کرنا چاہیے اسلام نے یہی کہا اور دینداری بولے کیونکہ دین ہوگا تو وہ آپ کے یہاں پر آ جائے شوہر کے ہو پر آ جائے دیندار ہوگی اس کے خوشن سے جو بچے بچے پیدا ہوں گے ان کی صحیح تربیت کرے گی جس پر ہم نے مسلم کی ہے شوہر کے بارے میں سسو ہیں بوڑھے ہیں بہت زیادہ شوہر تو کافی کھولی نہیں اٹھ دیتا ہوں پانی کے چھٹے مارو جی حدیث میں اس وقت نے فرمایا اللہ رحم فرمایا اس وقت پر جو رات کو رات میں ہو گئے تعجب کی نماز پہ اپنی بیوی کو اٹھائے اور اللہ اٹھے تو پانی کے چھٹے اس کو فرمائے اللہ رحم فرمایا اس وقت پر دعا کی نبی صلی اللہ علیہ اللہ رحم فرمایا اس عورت پر جو رات میں ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تعجب شوہر کو ساتھ میں بول شروع نہیں تو پانی کی چیز یہ زندہ رہے ہوں یا بیوٹیفل کر دینے کا دین رات یہ کوالٹی سکون رکھنا اللہ قرآن میں جو ساری چیز بیان شوہر کو سکون ملنا سکون ملتا نہیں مالداری سکون ملتا لیکن میں کی بحث کری دیر سے سے کیوں کیوں آئے کون کون نہیں ارے پریشان تھا تھا کا کرنا میرے پاس کس فیملی کرتی ہوں تو آپ ہی جانا ہے سو جاتا کی کرتی حرکت حرکت کر کر سکتی پریشان رہے کو خراب خراب ہوگا ہوگا کیا کیوں موبائل سکون ہو گیا جس کام رہا تھا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہوئے اور میں زمین ہوئی زمین ہوئی چادر والا چادر والا جس میں کام رہا تھا خلی رضی اللہ عنہ نے یہ اچھا کہ کیا ہوا کیوں کام رہے ہیں آپ کیا ہوا سارے کیا معاملہ آیا کیا میں کیا ہوا گھر میں کیا ہوا کچھ ہے کچھ نہیں کچھ ہے اللہ عنہ کیا ہو گئے اللہ علیہ وسلم حدیث کے اپنے بتائے کہ یہاں تک کہ خوف جب خوف گھبراہٹ ختم ہو گئی اس کے بعد پوچھا کیا ہوا جی لڑکی کے والد جو ولی ہیں وہ شرط ہے ولی ہونا وہ گواہ ہونا چاہے دس کے جو دس کے ہو دو ہزار دو پر جانے والے تو مسلمان گواہ جو جو ہے اس کی گواہی لکھے میں ہمارے مرضی میں لکھا ہوا ایشا کو قبول میں نے دیا آپ نے قبول کیا لڑکی کے والد بول رہے ایک پڑھا بولے میں نے دیا اور شاید بول رہے ہیں لکھ کے دے رہے ہیں یا خود لڑکی کے والد کسی کو بولے بھائی آپ میرے چکن کا پڑھا دیجیے سب الگ ہے سب سونا لگ دینا اسلامی شادی اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ اسلامی شادی میں اتنی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شادی کرنے کے لیے تقدی کے دعا وضاحت کی گئی ہے تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے تو کیا یہ بات کہ یہ دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بدل جائے گی جی ہاں تقدیر جو ہے بہت سے باقی اس کا مطلب وہی ہے اس کے ساتھ معاملہ رہے گا دعا جائے گا اللہ قبول دے تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے ایسا نہیں ہو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا ایسی زندگی ہوگی دعائیں کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا اور اس کے حالت کو بدل دے گا یہ اس کا مطلب ہے صحیح سے بات ہے کہ اگر کوئی چیز سبزی کو غلطی کون سے لوگوں کی طرف وہ نہیں رہی ہوتا ہے نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر سفر سفر سفر سفر کرتا ہے ہے ہے ہے ہے لانگ لانگ لانگ ڈرائیو یا جرنی کی کی وجہ سے اس حالت حالت حالت ہوئی خستہ ہو ہو گئی کپڑے پہلے گئے ہیں ہیں بال بکھرے ہوئے یعنی یہ کنڈیشن ہوتی جیسے پلینوں میں بھی جاتی لمبا ہوتا اپنے دونوں یہ کنڈیشن کچھ اور چیزیں اللہ کیسے اس دعا کو قبول کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ انسان کی دعا میں کوششیں پائی جا رہی ہیں تو قبولیت کے لیے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہم نے کسی کو مقابلہ کیا تھا اور اس کو قرآن سمجھے کہ مشکل میں ہوں مصیبت میں جو اللہ ہے سفر کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اسی طریقے سے آدمی کی دعا نہیں ہوتی جو جو ہے دعا میں سے مانگ رہا ہے اللہ کو اللہ کو چاہے تو دے ہوگا اللہ کو چاہے تو اللہ کو سکتی نہیں شک سے مانگ رہا ہے سے تو شادی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو تو تو تو سے اچھا، سے سے سے سے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اچھا کیا جیسے اللہ اللہ اللہ اللہ کو کو قرآن کی کی کی کی آیت کہ کہ کے ساتھ قبول قبول نہیں نہیں ہوتا صرف وجہ اگر وہ ہو ہو ہوتی اس اور کس شک شک مانگ مانگ رہا رہا رہا جس میں میں میں حدیث بیان مانگو یقین کوئی ایسا چاہے جس میں منع کیا ہے غفلت غافل دل کی دعا کے اللہ قبول نہیں کرتا آدمی مانگ رہا دل کے اور ہے اس کا اس سے رحمت کے خرید ہے دوسرا علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا تو اللہ سے دعا کر رہا دوسرا السلام پیغمبر تو اللہ انہوں نے کہا اللہ تو سب پیغمبر دے اللہ نے اس سے مانگ رہا ہے اس کو دے دے اللہ ریکویسٹ کیا اللہ سے تو اللہ نے وہی نہیں کہا کہ موسا کو نہیں مانوں غفلت سے شمار کی جاتی ہے دعائیں ہیں باقی لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اسی لیے غفلت چھوڑنا چاہیے یقین سے اللہ کو ایمان رکھ کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کن سرخوں میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد شوہر بیوی کے بھی بھارت نہیں اگر کوئی شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے اور بیوی ادا کر رہی ہے تو آپ کا کیا ویو ہے بھائی وہ شوہر کو آپ سمجھائیں وہاں کا ڈر دلائیں بچوں کے سامنے آپ اکیلے باتیں کرتے ہیں نا سر اور وہ جب سر کے ہوش ہوا تو جب ذرا سنو چیز بتانا چاہیے کہ حقوق ادا نہیں کر رہے آپ شادی کر کے رائے اللہ کے فضل سے میں آپ کی خوش نصیب ہے یہ میری خوش نصیب ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں میں کی بیوی بنی اللہ تعالیٰ دیا ہے میں کوشش کرتی ہوں پورا کہ آپ کے حقوق کروں میں خدمت میں آپ کے حقوق ادا کریں آپ بھی میرے شوہر ہیں اچھا اچھا ایک ایک اور سوال سوال آیا کہ کہ ہمارے یہاں عام طور پر آپ نے دیکھا رمضان میں کا ہے ہے کے دن درد اہتمام کیا جاتا وہ مقصد کی رات ہوتی ہے اور بہت قیمتی رات ہوتی ہے اسپیچ وغیرہ کا انتظام کرنا کہاں تک صحیح ہے ہم نے نا سوال یعنی وہ آخری اشرے میں جو ہے ہے شرح کی تلاش ہوتی نا خواتین کی اس میں جو تقریریں وغیرہ کی ہیں اس کے متعلق پڑھا چار اس کا ورمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ راتے بزرگ آتے ہیں قیمتی راتے ہیں اور ہزار میں روز میں تو اس کی راحت ہوتی ہے اس کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں تلاش کرنا شک مگر اس سے لے کر بجٹ پورے بجٹ میں جو ہے اس کو تلاش کرنا شک درد دینا اب اس کی تصویر اگر درد یا تقریریں لمبی ہوں زیادہ وقت اس میں دیا جا رہا ہے اور وہ اس میں حاضیت نہیں ہے بس الٹا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی تقریریں نہیں ہونی چاہیے جو دو دو گھنٹے بھی دے سکے ایسی تقریریں گھنٹوں تقریر ہو رہی ہے چائے دوست فرمائی جا رہی ہے فلاں خان چائے یا گراہواز اس کی محفلیں سر لیکن اگر مختصر درس دیا جائے اور اس درس میں مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو لوگوں کو اہمیت بتانے کے موقع ضرورت پڑی کہ کھانا کھلانے کو کھانا کھلانے کو تھا اور موقع کا خیال کرنا ایک ٹائم کے لیے ضروری ہے یہ موقع کیا ہے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں عبادت کی طرف ہوتے ہیں اس لیے علماء نے کہا کہ ایسے وقت جو ہے ضرورت آپ چھوڑنے تو لوگ چھوڑیں باتیں کہیں گی لیکن اگر آپ تصویر کریں گے تھوڑا درد دیں گے تقریر کریں گے اور اس میں اہمیت بتائیں گے بہت اچھی چیزیں اس سے کیا ہوگا لوگ جو ہے خیر کا کام کریں گے ورنہ لوگ گھومتے پھرتے رہتے فائدہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا اتنا نہیں کر رہے ہیں ڈرتے آپ اسی لیے ہماری اس کی اجازت دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وقت ضائع کیا جا رہا ہے اسی میں پوری رات تقریریں چار والے کو ہوگا ایک کے بعد ایک تقریر ایک کے بعد ایک گھنٹہ ان کی تقریر وہ گھنٹہ اور کی چار گھنٹے پانچ گھنٹے یہ کیا ہے لیکن ایک وقت ایک آدمی کو بلا کر تقریر کی جائے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بتائیں دین کی باتیں جذبہ ہے تو دین کی بات قرآن حدیث کی اچھی بات بتا دو تاکہ لوگ عمل کر سکیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اور مانے اس کی اجازت دی ہے اس میں کوئی حرض نہیں اس کے بعد ایک اور ایک اہم سوال ہے علم کس سے رہنا چاہیے بہت اہم سوال ہے علم کس سے رہنا چاہیے کہ بار علماء جیسے یا پھر لکھے اہمیت بتاتے ہیں یعنی علم کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جائے تو علم اور وہی زیادہ جانتے ہیں علماء کون کون ہیں ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے عالم عالم عالم ربانی ہے والا هو الذي يعلم الناس صغار قبل كبارها عنانی وہ ہوتا ہے اللہ والا عالم جو لوگوں کو بڑے بڑے مسئلے بتانے سے سکھانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے سکھاتا ہے سہارت کے مسائل کو چھوٹے مسئلے یہ چھوٹے مسئلے ہیں بڑے مسئلے جو طلاق کے تجارت کے بڑے مسئلے ہیں ٹھیک ہے تو یا کے بڑے مسئلوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے پہلے سکھاتا پھر بڑے سکھاتا پہلے اصول طلاق سکھاتا جیسے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے یہ کیا ہے پہچان اور اچھا اور بڑے بڑے ان کو چھوٹے علماء جو مشہور ہو جائے وہ سب سے بڑا عالم مشہور تو کئی لوگ ہوتے ہیں جائے کو بھی مشہور کیا گیا آپ بھی جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں پکا جائے ہے لیکن فین فالوئنگ کچھ ہو بہت بڑا اسکالر بنا جاتا ہے لیکن دیکھو جائے کہاں سے بڑا اس کی نہ اس کے بعد علم ہے نہ اس کی دعوت علم ہے اس کے اندر اچھی جی حالت ہے اس کی دعوت میں اچھی جی حالت ہے اس کے اندر خود اچھی جی حالت ہے اور اس کی دعوت میں بھی اس کی تقریر سنو تو اچھی حالت ہے پکا سنے ایسی باتیں بتا جو عام مسلمان جو ہے عام مسلمان اس پہ سکتے کرتا ایسی شہادت کی بات کرتا ہے شرک کی داری اس کو بھی لیکن مشہور ہے الفاظ بھی نہیں آتے اس لوگ شرک کا داری خبر کا داری فنار اور خرافات کی دعوت دینے والے ان کو بھی بڑے علماء کو سمجھے علماء وہ باقی علماء علماء علماء حق اللہ کا رسول اللہ کا کلام اللہ کی مراد کو سمجھانے والے نبی رسول کا کلام حدیث سے رسول کا صحیح محبت سمجھانے والے بولنے والا کتاب و سنت کی بات کرنے والا کالتا کال رسول ہمارے پاس کیا ہے جس کی اسپیچ اچھی ہوگی تقریر اچھی کرے اس کو بڑا آگے سمجھ یا کوئی لاجیکلی باتیں بتائے ہر چیز کو لاجک کے لیے تبدیل کرنا ہے اس میں حدیثیں نہیں لگی لاجیکلی ہوئی رسول کی بات پہنچاؤ کتاب کو کو کو کو کو کرو یہ علماء علماء علماء مشہور مشہور ہے ہے نہیں نہیں ہونا میڈیا میڈیا کرتا چھوٹے بڑا بنانا بنانا بنانا بڑے اچھے برا برے اچھا اچھا بہترین دنیا کے کے معلوم جو میڈیا اپنا بھی یہاں بیٹھے والا تھا کیا what do you award award ہم کچھ نہیں ہوا میڈیا میں مشہور ہو گئے تو خبر ہے مشہور ہوئے اس کے ہاتھ میں معلوم ہے جس کو بڑا چھوڑا کرنا علماء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا العلم تعلق علم سیکھنے سے ملتا ہے بکس پڑھنے چاہیے علم علماء سے لیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی شریف نے علم کے اٹھانے کی خبر دی ہے وہ علماء سے ہے ریلیٹڈ کتابوں سے علم چلا جائے گا ہے حدیث کہ آج سے مٹ جائیں گی حدیث سے پوری حدیث کی بک سے پوری حدیث سے ڈلیٹ ہو جائیں گی ہے اس کی حدیث کیا ہے حدیث حجت الوداع کے موقع پر حجت الوداع کے موقع پر نبی سب سے فرمائے اللہ تعالیٰ قیام سے پہلے علم کو اٹھا دے گا علم اٹھا دیا جائے گا ایسے حدیث حجت الوداع کے موقع پر بات نہیں ہے کا مطلب کتابیں ہوں گی لیکن ان کتابوں کو سمجھنے والے حدیثوں کو آیتوں کو سمجھنے والے علماء موت ہو جائیں گے ایسے اللہ دنیا سے علم کو اٹھانے کا اس کا مطلب علماء سے ہی علم لیا جائے گا اب کوئی بھی ہے تو کہاں سے پڑھے کہاں سے اساتذہ اور آپ دیکھیے جیسے صحابہ شروع سے جب تھوڑا لے لیجیے کیونکہ سوال رہا ہے میں بہت موضوع ہے صحابہ نے علم حاصل کیا اچھا، سب سے بڑے ہمارے نبی وسلم سب سے بڑے عالم پوری دنیا میں علم لے کر کافی ہے وہی سے صحیح ہے وہیں سے علم ملا جبرے آ کے سکھایا علم صحابہ کے استاد تھے صحابہ خود عالم بن گئے ہم کو حاضر آدمی مل گئے ہم سمجھتے گھر میں بیٹھ کے آئے تو یہ سمجھ گئے یہ نبی سنم کے دروس میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو حدیث کو سمجھتے تھے بتائیے اس کے بعد صحابہ کے استاد تابعین سید ابن مسلم بہت سارے تابعین رحمہ اللہ انہوں نے علم کس سے لیا یہ دیکھیے نا ہاں؟ صحابہ طب تابعی نے کس سے لیا ان کے شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم دیا استاد تھے یا خود بنیاد ہے بخاری کی کی بات امام بخاری رحمۃ اللہ نے کیسی امام بنے یا انہوں نے صحیح لکھی صحیح بخاری اس کے بارے میں نے کہا آسمان و زمین کے کے درمیان اللہ کی کتاب کتاب بعد اگر کوئی صحیح صحیح ہے تو ہو بخار اپنے تو درس میں ان کے استاد آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بولے لو جمع تم کتاب اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مختصر کسی کتاب میں جمع کرو تو یہ اچھا ہوگا مشورہ تم میں سے کوئی یا تم نبی وسلم کی صحیح احادیث کو صحیح اندر ہے اکٹھا کر کے ایک مختصر ہی جامع کتاب لکھو اچھا ہوگا جمع کرو تو کتاب کی شکل امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقع ادا ہے فی قلبی کو صحیح یہ میرے استاد کی بات امام صاحب رحمۃ اللہ کی بات میرے جس میں بیٹھ گئے میں صحیح بخاری لکھوں گا ایک جملہ استاد کا امام بخاری کو امام بخاری امام ظاہر رحمۃ اللہ وہ کیسے بن کے استاد نے تمہاری رائٹنگ محدتوں میں جیسی ہے یہ بات پھر لکھنا شروع کی کتنی کتابیں وہ نام تجارتی کتنے آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے بایولوجی کمپیوٹر نہیں بکس منگا لو گھروں میں پڑھ لو جب آپ پڑھائے گئے استاد کے سائنس نہیں سمجھ سکتے اور استاد کے لہٰذا یہ بات غلط ہے صحیح بات کیا کیا غلط ہے کہ علماء کو چھوڑنا ان کو سمجھ رہے نہیں علماء سے معلوم اب یہ اس کے بعد ایک چھوٹی غلط یعنی جو لوگوں نے بڑے بڑے علماء سے خالی حاصل کرنا ہے کلکتہ میں کونے میں بڑے آدمی کوئی بھی نہیں نہیں ختم کلکتہ والے نہیں حاصل کرنا ہم بڑھنا آنا بولے بڑے کتاب لیں گے آپ کے پاس طالب علم ہے علم لیجیے اگر علم صحیح ہے تو وہ شرک اور بدت نہیں پھیلا رہا ہے کتاب و سنت کا علم ہے اس نے قال اللہ قال رسول کا علم ہے اس نے ہی از بیٹر دین اب نہیں ہے عالم کیا کرنا ڈاکٹر سرجن نہیں ہے کوئی بڑا ڈاکٹر لوگ سیدلیا سے جا کے دعوے دے ہمارا وہی ہے سیدلیا بھی تو سیدلیا پاگل بھی اس کو بھی تھوڑا کرنا اب کام چلانا ہے تھوڑی ایسا تو علماء بڑے اگر بڑے عالم ہیں بڑے عالم کو چھوڑ کے چھوٹے عالم جو ہے غلط ہے شہر میں کوئی بڑا عالم ہے آپ ان کو چھوڑ کے اسٹوڈنٹ سے لینے والے شہر میں ہے ہی نہیں طالب علم سے علم لینا کس نے کہا ہے ایک طالب علم ہے چھوٹا لیکن علم ہے انہیں آپ جتنا اس کا علم ہے وہ آپ کو پہنچا سکتا اتنا علم آپ کو صحیح دے سکتا آپ سے علم حاصل کیجیے مسئلہ ختم یہ ہے یہ غلط فہمی نہیں بڑے علماء سے ہی لینا بڑے علماء سے کیسا لیں گے آپ بتائیے آپ زندگی بھر جہاں سے گزر جائے گی پوری زندگی اب یہاں جو ہے کلکتہ میں کوئی بھی نہیں ہے دلی میں کوئی بڑے عالم ہے بمبئی میں اب یہاں سے وہ آدمی جانا مسئلہ گھر بھی مسئلہ بہت سارا کیسا اب وہ بڑے عالم سے لینا کرے میں تو لے لینا آ ہمارا بمبئی دلی اور ہمارا سے معلوم کرنا ہے ہمارے پاس بڑے عالم ہے جاؤ ہمارے پاس بڑے عالم ہم بولے نا بڑے بڑے لائن لائن سے سے لوگ ہاں میں نہ دلی جا سکے نہ بمبئی جا سکے ہم ایک ظاہر میں کیا اللہ کے پاس یہ جواب نہیں ہوگا اس سے کیا بچائیں گے ہم اللہ جی ہاں؟ بابر سے ختم ہوئی سوال آیا ہے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے یہ جو ہے کہ تفصیل ہے اس کے لیے وقت درکار ظاہر بات کو سوال جو کیا آیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں اس کو رواجہ کی بیان کو کیے انہوں نے رواجہ میں یہاں بیان فرمائی کہ وہ یہود اللہ تعالیٰ سے تو کیا دوستی کریں گے وہ انہیں میں سے ہیں تو ٹھیک ہے تفصیل ہے اس کی اور یہ ضروری ہے جواب ان کو سمجھانا تاکہ جو ہے وہ سمجھے اللہ کر دے آپ کو یہ بہت ضروری ہے جو ہے سوال کیا اس سے آپ میرا نمبر لے لیں جیسے مسئلہ ختم ہو رہا ہے میرے کافی مسئلے اور دوسرے کام بھی ہے میں اس کو پہلا بھی ہے رائٹ صبح ارلی مارننگ تو ان شاء اللہ جنہوں نے سوال کیا وہ میرا نمبر ضرور آپ کا لے اور اس سے بعد میں جو ہے میرا آپ کو اس سے بعد میں